مزید والفرقان الخمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بانوالہم وانفسہم حاظم درجتا عند اللہ علیکم الفائزون مبارشی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس وقت میں اپنے بہادر احترام بھائیوں کے ساتھ اس شہر پشاور کے اندر پہنچا تو مجھے شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہوا کہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے جس وقت ہمارا طالب علم دور تھا ہم اسی باغ دور کے اندر لگے ہوئے تھے تو ایک آواز ہمارے علاقے کے اندر ہمارے اس کام کو پہنچتے ہوئے تعلیمی اداروں کے اندر ایک آواز پہنچی تھی کہ مسلمان کہلانے والوں جہاد کا دروازہ کھل چکا ہے اور جہاد شروع ہو چکا ہے ہم لوگوں سے پوچھتے جستجو تھی کس جگہ پر کس علاقے کے اندر تو افغانستان کا نام سامنے آیا ہم تو اس وقت اس بات کو لمبا چوڑا نہیں جانتے تھے نہ جہاد کا علم تھا نہ افغانستان کا علم تھا نہ ان باتوں کا علم تھا نہ ٹریننگ کا علم تھا نہ طریقہ کار جانتے تھے فقط ہم نے ایک نام سنا تھا کہ آج سے کچھ سو سال پہلے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ اور جہاد ہوا کرتا تھا اور مسلمان پر جو ہاتھ فرض ہوتا ہے اگر اس کی اسمتیں لٹ جائے مساجد گرنا شروع ہو جائے جوانوں کا قتل عام شروع ہو جائے اپنے گھروں کو چھوڑنا جہاد کے لیے نکلنا یہ مسلمان ہونے کے ناطے اس کی انسانی اور دیکھی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے یہ جذبہ لے کے یہ پیغام سن کے اپنے گھروں سے جب افغانستان کے جہاد کے لیے نکلے تھے تو انہیں شہروں سے گزر ہوا انہیں علاقوں سے گزر ہوا اسی راستوں سے آئے اور واقعہ مجھ سے بہتر اس بات کو جانتے ہوں گے کہ کتنا لوگوں کے اندر اس وقت اس شہر کے اندر جذبہ تھا مجاہدین سے اور لوگوں کا آنا جانا اس کے نام پر نکلنا اور یہ بات اب میں سوچ رہا تھا کہ جن علاقوں سے ہمیں کبھی پیغام پہنچا تھا کہ آج ان لوگوں کو جہاد کا پیغام دینے کے لیے ہم اس جگہ پر آ رہے ہیں بہرحال اپنا فرض سمجھتے ہوئے اور آپ بھائیوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس جگہ پہ حاضر ہوئے ہیں میں نے چند چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے نمبر ایک یہ گزرنے والی جوانیاں اور زندگی کے نتیجے کو دیکھ لیجئے دوسری بات کہ آج دنیا کے تازہ ترین حالات کیا ہیں تیسری بات مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس دور کے اندر کیا کرنا چاہیے اور یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوا کرتا ہے لیکن یہ دس بیس سال کی محنت سکول کالج کے اندر جانا فقط ایک کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اور چند تکوں کے لیے اپنی زندگی کو گزارتے چلے جانا یہ تو دوسری دنیا بھی ایسی حالات کے اندر جی رہی ہے یہ تعلیم تو دوسرے لوگ بھی دیکھیے آج حاصل کر رہے ہیں میں تو عرض کرنا چاہتا تھا کل کا مسلم اسٹوڈینٹ اور آج کے مسلم اسٹوڈینٹ کو کیا کرنا چاہیے نمونہ آپ نے سامنے رکھ جس وقت وہ دور تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سے یاد کیا جاتا ہے کہ امام الانبیاء نے جس وقت تعلیم کا بندوبست کیا کبھی وہ اکوا بن عامر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنی بکریوں کا چوراہا فقط اس کو اس بات کا علم ہوا کہ دیکھیے ایک ایسا شخص ایک ایسی ہستی ہمارے شہر کے اندر ان کو آنے کے اتفاق ہوا جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں جو میری بات مانے گا میرے ہاتھ میں بات کرے گا میرا کلمہ پڑے گا وہ مسلمان ہوگا جو یہ بات تسلیم نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا اور یہ مسلمان ہونا یہ کامیابی کی زندگی ہے اس کا جیرا بھی کامیابی کا اس کا رہنا بھی کامیابی کا اس کا جیرا بھی عزت کا اس کا مرنا بھی عزت کا یہ بات سن کے میں بھی حاضر ہو گیا میں نے کلمہ پڑا میں واپس پلٹ گیا مجھے دنیا کی محبت اپنے ریور کی محبت ان بکریوں کی محبت میں چھوڑتی تھی میں لوگوں کو دعوت ضرور دیتا تھا میں پیغام بھی دیتا تھا لیکن خود آنے کے لیے تیار نہ تھا میں سمجھ میں اس جگہ پر چلا گیا میں نے علم حاصل کیا تو دیکھیں میرا نقصان ہو جائے گا لیکن آخر میں نے کب تک یہ برداشت کیا میرے دل میں اس بات کی سوچ آئی تو کیسا بد نصیب بن جائے گا کہ اس وقت دنیا کے اندر یہ علم کی شما روشن ہو دور دراز سے لوگ آئے وہ فائدہ اٹھائے دور دور رہ جائے میں یہی سوچ لے کے آ گیا میں نے اپنی دنیا کو اپنے سرونے کو اپنے دل کے اس معاملے کو میں نے اپنے رو اور بکریوں کو خیر بات کہہ دیا مدینہ آنے کی دیر تھی میں بھی ان طالب علموں کے اندر شامل ہو گیا میں نے علم حاصل کیا یہ وہی اقبا بن عامر تھے جو کبھی بکریوں کا چرواہا تھا یہ وہی اقبا بن عامر تھے جو کبھی طالب نبی کا علم بنا یہ وہی اقبا بن عامر تھا جو کبھی پھر اور سے فتح کے لیے آگے بڑھے تھے کبھی ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاری کروائی تھی جیسا کہ جہاز کا اعلان ہو جاتا تو ان کے اندر تاخیر نہ ہوا کرتی تھی کبھی یہ سوچ نہ ہوا کرتی تھی کہ دیکھیں ابھی ہم نے تیاری کرنی ہے ابھی سواریوں کا معاملہ ہے ابھی ہتھیاروں کا معاملہ ہے سطح ایران کونے کی دیر ہوا کرتی تھی وہ اپنے گھروں کھڑے چھوڑتے ذہنی طور پر تیار ہوا کرتے تھے جسمانی طور پر تیار ہوا کرتے تھے اس بات کے لیے آگے لگ کے اور آگے بڑھتے ہوئے اور دنیا کے کفر کو مٹانے کے لیے اپنی جان الاس مال کو ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے میں مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم اپنے سے اس بات کا سوال کرو کہ میرے دلوں کے اندر آج میں جذبہ موجود ہے جس وقت یہ حالات اور معاملے کو دیکھیے لیکن یہ فقط کل کی بات نہیں آج کی بات بھی ہے ایک ہمارے بھائی بتلا رہے تھے کہ سری نگر کے اندر رہتے ہوئے میں جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا تو دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ جو ساتویں آٹھویں کلاس کا طالب علم تھا اس نے مجھے ایک دن سوال کیا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن فقط یہ بات بتلا دیجیے اس کا طریقہ کار کیا ہے میں نے اس کے لیے جواب دیا کہ بیٹا اپنے گھر سے ذرا امی سے پوچھ لیجیے یہ جہاد کراتا یہ کامیابیوں کراتا یہ کامیابیوں کراتا یہ دلت کراتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین یہ کو چھوڑ لے اور کراتا ہے وہ فیصلہ کر لے وہ ہوا اپنی امی کے پاس گیا کہا کہ دیکھیے میں نے اپنے چٹا سے بات کی ہے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں میں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے اس نے آپ کی طرف بھیج دیا وہ امی مجھے بلا کے پوچھتی ہے بیٹا یہ بات میں اجازت دیتی کو اس کو ساتھ لے جائیے اور اس کو جہاد کے اندر شامل کیجیے یہ مجھے مجاہدین کی سفر میں کھڑا ہو جائے اس کو تربیت دیجیے کاروائی کروائیے میں نے کہا ذرا یہ بات سوچ لو یہ بات تو نے کہہ دی ہے لیکن شاید تجھے اس بات کا علم نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا معاملہ کیا ہوگا پھر اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی یہ بات کہنے کی دیر تھی میں نے صرف یہ بات کہی یہ تیرا اکلوتا بیٹا شاید تیرے تیری آنکھوں کے سامنے آئے یہ تیری دنیا سے یہ تیری آنکھوں سے دور ہو جائے اس نے فوری طور پر جواب دیا کہ یہ بات کہنے والے ذرا مجھے یہ بات کا جواب دے تجھے بھی کسی ماں نے جنم دیا ہے اگر تمہاری ماں تمہیں جنم دینے کے بعد تمہیں دودھ پہلانے کے بعد جوانیوں کے بعد اور تمہارے رکھ کے ہماری عزت پہنچانے کے لیے اگر روانہ کر سکتی ہے تو میں بھی ایک مسلمان ماں ہوں مجھے کون سی چیز اس ماں سے روکتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ جذبہ ہے میں نے بچے کو بلایا ہتھیار اس کے سامنے رکھ دیے میں نے کہا انتخاب کیجیے کہ اس چیز کی کاروائی کرنا چاہتے ہو اس کی ایک گھنٹے سے نگاہ بات کہی اور اس نے فوری طور پر یہ بات کہی کہا کہ دیکھے اس سے نقصان کیا ہوگا میں نے اس کا جواب دیا دوسری چیز کو دیکھا اس سے نقصان کیا ہوگا میں نے جواب دیا تیسری چیز کو دیکھا پھر پوچھا اس کے نقصان کیا ہوگا میں نے جواب دیا وہ مجھ سے سوال بھی کرتا تھا اپنے جسم کو دیکھتا تھا اپنی عمر کو دیکھتا تھا یہ ہتھیار میں اٹھا نہیں سکتا میں اس کا خیر نہیں کر سکتا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ آخر اس کی نگاہ کس چیز پہ آئی اس نے ہینڈ گرنیڈ کو دیکھا کہا یہ میں اٹھا بھی سکتا ہوں طریقہ بتلا دیجیے میں کنفرم بھی کر سکتا ہوں میں نے جواب دیا میں نے طریقہ بتلایا اس طرح سے پکڑنا ہے اس طرح سے پن نکالنی ہے اس طرح سے پھینکنا ہے اس طرح سے بچاؤ کرنا ہے وہ فوری طور پر یہ بات سن کے کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے یہ دیجیے میں آگے بڑھتا ہوں جس جگہ پر انڈین آرمی کے وہ فوجی ہماری اس کو لوٹنے کے لیے ہمارے بچوں کے کے لیے اسلام کے مٹانے کے لیے ان چوک کے بازار اور چوراہوں کے اندر کھڑے ہیں میں وہی جا کے ان پر آج کاروائی کرتا ہوں میں نے اس کا بدلا انتقام لینا ہے میں نے کہا جاؤ پہلے اس جگہ پہ پریکٹر کر کے آؤ پھر پلٹ کے آنا اس کے بعد پھر یہ تجھے دیا جائے گا وہ دوڑتا ہوا گیا وہ بازار کے اندر کسی جگہ پہ اس بات کی پریکٹر کرتے ہوئے جس طرح سے گرنے کو پھینکا جاتا ہے کبھی ہاتھ سے اس طرح سے کرتا کبھی اس جگہ پہ لیٹ جاتا ایک انڈین آرمی کو فوجی دیکھتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ کیا کر رہا ہے اس نے آواز دی اس نے کہا بیٹا تم کیا کر رہے ہو جس وقت سے گرنیڈ پھینکا جاتا ہے پھر اپنے بچوں کی بات بھی سوچتے ہو وہاں کیا کرو میں نے یہ بات سنی ہے کہ پاکستان سے مجھے حدیم آ رہے ہیں اور وہ گرنیڈ پھینکتے ہیں میں اپنے بچاؤں کو سوچتا ہوں اگر کوئی حادثہ ہو جائے اگر کوئی واقعہ ہو جائے اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو اس وقت میں نے کیا کرنا ہے اس نے کہا چھوڑ تو نہیں جانتا کہ اس وقت کتنی آرمی اس جگہ پہ کڑی ہوئی ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کوئی مجاہد آئے میں اپنے دل میں سوچتا تھا اس کا خیال اور تصور کیا ہے لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے وہ تو پہنچ چکے ہیں کاروائی اب جاری ہے بہرحال اس کی بات سن کے میں گھر میں دوڑتا ہوا آیا میں نے آپ سے بات کی میں نے کہا میں نے پریکشن بھی مکمل کر لی ہے اس نے گرنیڈ بھی دیا ساتھ دعا بھی دی کہ آگے بڑھیے اللہ کے دین کے لیے یقیناً اللہ مدد کریں گے میں گرنیڈ پکڑ کے آپ نے شاید دیکھا ہوگا کشمیری لوگ اپنے اوپر پھیرن پہن کے وہ کبھی گھوما کرتے ہیں اس نے وہی اوپر کا قمیض پہنا اپنے ہاتھ کے اندر گرنیڈ کو پکڑا وہ گلی بازاروں میں گھومتا تھا یہ آج آپ گھر سے کس لیے نکلا تھا اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے نہیں یہ گھر سے کس لیے نکلا تھا کوئی کتاب اٹھا کے نہیں اپنے گھر سے کس لیے نکلا تھا یہ کچھ دودھ دہی خریدنے کے لیے نہیں یہ اپنے گھر سے کس لیے نکلا تھا یہ نیٹ پکڑ کے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے کہ میں نے اپنا بدلا لینا ہے میں نے انتقام لینا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے یا بچپن جاتا ہے تو چلا جائے میری کوئی ایسی پرواہ نہیں ہے لیکن میری زندگی کے اندر میرا جیتے ہوئے میں مسلمان کہلانے والا بھی ہوں اور یہ ظلم اور ستم بھی ہوتا چلا جائے لیکن یہ بات جماعت برداشت نہیں ہے ایک چوک کے اندر آیا دوسری گلی کے اندر گیا کہیں دیکھا کہ دو فوجی کھڑے ہیں کسی جگہ پر چار کھڑے ہیں پھر وہ دیکھ کر سوال کرتا کہ فقط میرے ہاتھ سے دو کا نقصان ہوگا نہیں نہیں میں تو بہت زیادہ نقصان کرنا چاہتا ہوں اس نے آگے بڑھ کے جب اس بات کو دیکھا تو ایک چوک کے اندر کھڑا ہو گیا ایک میجر اپنی گاڑی کے اندر مختلف فوجیوں کے ساتھ آ رہا تھا اس کو شیر ڈال کے آواز دی کہا کہ میری بات سنیے جس وقت اس نے اس بات کو دیکھا چھوٹا سا بچہ سری نگر بدر کے بازار کے اندر چیز نظر آ رہا ہے اس نے اپنے ساتھ والے فوجیوں سے کہا وہ تم ہمیں بے قوف کہتے تھے کہ تمہیں یہاں سے کیا حاصل ہوگا یہ مسلم مسلم یہ نوجوان تمہارے خلاف اٹھیں گے ہم تمہیں کہتے تھے کہ دیکھے تحریک کو دبا دیا جائے ان کا قتل عام کیا جائے مجاہدین کے راستوں کو بند کیا جائے یہ بچے آنے والی نسل مجبور ہو جائے گی یہ ہمیں اپنی مدد کے لیے ضرور پکاریں گے وہ وقت آ چکا ہے یہ سامنے اس کی مثال ہے اسی خوش فہمی کے اندر اس بچے کے وہ قریب آ گیا آ کے کہا بیٹا کیا بات بات ہے کہا بات کیا کرنی تھی میں آپ کا انتظار کر رہا تھا آپ نے مجھے کیا کہنا تھا کوئی آپ کو تکلیف پہنچی کسی نے آپ کو دکھ دیا کوئی معاملہ بڑا مجھے بتلائیے میں بدلا انتقام لیتا ہوں اس نے کہا نہ میرے دکھ کی بات ہے نہ میری تکلیف کی بات ہے نہ میرے بدلے کی بات ہے فقط بات اتنی سی ہے کہ دیکھیے میں یہ بات لے کے اپنے پاس ایک امانت لے کے کھڑا تھا پاکستان کے رہنے والوں نے یقین کر لیے ایک تحفہ بھیجا ہے میں چاہتا تھا وہ تحفہ تجھے دیا جائے وہ دور کا قریب ہوا کہا بیٹا اہل پاکستان نے میرے ہی کہاں سے توحفہ بھیجا وہ قریب ہو کے کہتا جلدی دیجیے وہ گرنے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا کہ نکلی ہوئی تھی اس کی گود کے اندر رکھ دیا کہ یہ پاکستانیوں کی طرف سے یہ توحفہ ہو اللہ کو بیٹھ تمہارا نام یہ توحفہ ہے اب دیکھیے گرنے رکھنے کی دیر تھی وہ دوڑتا ہوا اپنے بچاؤ کے لیے لیٹتا ہے گرنے پھٹتا ہے وہ گاڑی اور افراد تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ چھوٹا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور شور ڈالتا ہے کہتا دیکھیے اس جگہ پہ نقصان ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ دھماکہ ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ مر گئے یہ اسی بات کے اندر ابھی شور کر رہا تھا وہ فوجی دوڑتا ہوا آیا بیٹا تجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس نے کہا تو میرے نقصان کو رو رہا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں اس نے کہا ان کو میں سنبھالتا ہوں تو جلدی سے دوڑ جا اگر میرے بھائی سری نگر کا کشمیر کا رہنے والا بچہ دیکھیے اگر یہ کام کر سکتا ہے یا جرت رکھ سکتا ہے تو سرحد کے یقیناً آپ کی اور پر کو دنیا جانتی ہے آپ نے لوگوں کو جہاد کا درخت دینے والوں لوگوں کو جہاد کے لیے کھڑا کرنے والوں کبھی اپنے گروار میں جھانکیے آپ تمہارا جہاز کے اندر کردار حصہ کیا ہے اور آج بھی دنیا کے اندر کہاں کہاں پر جہاز کی آواز پہنچی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے ابھی کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے پھر وہ کہاں سے چلے آتے ہیں کس انداز سے چلے آتے ہیں کس انداز سے آگے بڑھا کرتے ہیں میں بات کر رہا تھا یہ ابھی دو چار دن کی بات تو لمبی بات نہیں ہے کہ برطانیہ اور سعودیہ سے آنے والا ابو احمد اور ابو مر وہ اسی طرح سے یونیورسٹی اور کارگل میں زندگی بسر کرنے والے وہ دو نوجوان اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ جس وقت لشکر ہے آپس شہیدوں کے نام سات سینٹروں میں پہنچتے ہیں جہاں کی تیاری کرتے ہیں جہاں کے لیے آگے بڑھتے ہیں چند دن پہلے کی بات ہے رات کو دونوں بھائیوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ دیکھیے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم نے کاروائی کرنی ہے ہم نے ریڑھ کرنا ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے یہ بات سوچتے ہیں رات کا وقت ہے دونوں گسل کرتے ہیں گسل کرنے کے بعد اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتے ہوئے اپنی زلفوں کے اندر کنگھی کر لگاتے ہوئے اپنے جسم پہ خوشبو لگاتے ہوئے اپنے نیچے سے پہلے تہم پہنتے ہیں اوپر پھر دیکھے نماز پہنتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے دو رکت ادا کرتے ہوئے پھر اپنے مجھے بھائیوں کے ساتھ سفر کو جاری کر دیا ابھی جا رہے تھے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ایک مجھے بھائی وہ مائن کے پڑھنے سے شہید ہو چکا ان کی زبان سے الحمدللہ نکلا ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے تھے کہنے لگے بھائیو یہ ہمارا بھائی یقیناً یہ کامیاب ہو چکا ہم نے بھی کام کامیابی کے راستے کی جانب جا رہا ہے یہ بات دے کے آگے بڑھے ایک کیمپ کے قریب گئے اور فوجیوں کے کیمپ پہ جا کے ریڈ کیا ادھر جا کے حملہ کیا سات سے کے قریب ان کے فوجی ہلاک ہوتے ہیں پھر یہ بھائی واپس پلٹتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے پھر دل کے اندر خیال آیا کہا نہیں نہیں ہم اللہ سے وعدہ کر کے نکلے تھے ہم کفن پہن کے نکلے تھے ہم جنت میں جانے کی اللہ کے دیدار کی تیاری کر کے نکلے تھے ہم کیسے پلٹ کے جائے ہم نے دوبارہ پھر مقابلہ کرنا ہے پھر دونوں اپنے بیٹل اپنے ہتھیار ہاتھ پکڑتے ہوئے دوبارہ سے پلٹ جاتے ہیں اور پھر جا کے حملہ آور ہوتے ہیں اور حملے کے درمیان پھر دوبارہ سے ان کے میں گھسے اور دیکھے ان کو کاٹتے مارتے ہوئے ان کو قتل کرتے جہن میں بچاتے ہوئے دس سے زیادہ پھر ان کے فوجیوں کو ہرا کرتے ہیں اور اس کے بعد جانے شہادت نوش کر کے اللہ کی جنتوں کے انشاءاللہ مہمان بن گئے یہ بھی وہ جذبہ ہے وہ کہاں سے آئے کون سا طریقہ کون سا راستہ لیکن اللہ کے وعدوں کے ساتھ ان کو یقین ہے عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں یہ کیا آپ ہمارے دلوں کے اندر یہ مقدس موجود ہے اور بالخصوص آپ کی یہ تازہ صورت ہے شاید جو آپ کے سامنے ہوگی فقط اخبارات کو پڑھنے تک محدود نہ ہو جائیے آگے بڑھ کے دیکھیے اپنا حصہ ڈالیے اور اپنے سے پوچھیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے میں نے ایسے حالات کے اندر میرے کرنے کے کام کیا ہے میں نے ایسے حالات کے اندر وہ کرنا ہے جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ اس وقت کیا تھا کافلوں کی تیاری ہوا کرتی تھی میں نے آج وہ کردار ادا کرنا ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیا تھا وہ کردار مار کیا تھا کہ کافلوں کو روانہ کیا تھا میں نے وہ کام کرنا ہے جو کبھی عمر کے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ کرنے کا کام کیا تھا کہ دیکھیے کافلوں کو بھیجنا ان کی خبر گیری کرنا آپ جانتے ہوں گے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ آج تیس پینتیس کلو میٹر تک آج اللہ کی توفیق سے پاکستانی فوج آگے بڑھ چکی ہے اخبار کی سب سے بڑی سرخیاں کیا ہوتی ہے کہ مجھے پیر نے کاروائی کی ان کے اسی کو جہنم حاصل کر دیا آج اخبار کی سرخی کیا ہوتی ہے ان کے اتنے پیارے گر چکے ان کے اتنے حانی گر چکے آپ سر دیکھیے یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ آج وہ کشمیر وہ ایڈیم اس بات کا دعویٰ کرتی تھی یہ سات آٹھ لاکھ فور جس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے ہم فراہم کریں گے ہم یہ کریں گے آپ اپنے کیمپوں کو چھوڑتے ہوئے اپنا سامان اپنے ٹینکوں دیکھے ٹرکوں میں بھرتے ہوئے اور وہ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے آج ایسے حالات پیدا ہو چکے کہ وہ سڑکوں پر جاتے ہوئے آگے پاکستانی فوج ہے ہے ان کے چرچ ابھی دیکھے ان کے ٹرک سڑکوں پر ہے وہ درمیان کے اندر ہے اوپر سے مجھے عجیب کاروائی کر رہے ہیں اور سیاسن کے چاروں طرف کے راستے جتنے بھی سمینی راستے تھے آج وہ پاکستانی فوج کے ہاتھ کے اندر ہے اور ان کے اس وقت کوئی تیس ہزار سے لے کے ستیس ہزار فوج وہ مجھے عجیب کے اور فوج کے گھیرے کے اندر ہے اللہ کی توفیق سے ہمیں یقین ہے کہ وہ نکل نہ پائیں گے ان کا معاملہ کیا ہوگا اس کا حل کیا ہوگا یا تو ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اس بات کی معافی مانگیں گے یا پھر انشاءاللہ آپ یہ بات سن لیں گے کہ انڈین آرمی کا قبرستان انشاءاللہ کشمیر بننے ہے اللہ کی توفیق سے لیکن فقط یہ باتیں سننے تک نہیں ہم تو آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے یہ پیغام لے کے کہ میرے بھائیوں اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتے ہوئے آج اپنے کو جھنجھوڑیے اور پوچھیے کہ ایسے حالات کے اندر ابھی مجھے اگر کام کر دی جائے آج آواز دی جائے کہ اہل پاکستان وہ کسی شہر یا صوبے کا رہنے والا ہو وہ کسی فیلڈ سے رکھتا ہو آئیے جہاں کے اندر حصہ ڈالیے تو میں کہاں تک حصہ ڈال سکتا ہوں میری کہاں تیاری ہے اپنے کا سوال دیکھیے یہ صرف سوال تک نہیں بلکہ اس بات کے لیے اپنے سے جواب بھی لیجیے اور جب یہ معاملہ ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے پھر اس کے لیے معاملہ کیا ہوگا یقیناً یہ معاملہ کامیابی کا معاملہ یقیناً وہ دن فتح کا دن ہوگا اور آخری بات بھی عرض کیے دیتا ہوں ابھی میرے بھائی یہ بیان کر رہے تھے کہ کتنے نوجوان جو کار یونیورسٹی سے اٹھنے والے دو اڑھائی سو کی تعداد کے اندر شہید ہوئے کہیں یہ بھی معاملہ سامنے آیا کہ ابو مبوس ملتان کا رہنے والا ٹیکسا یونیورسٹی جی کا پڑھنے والا آخری سال اور سال چند دن باقی ہے لیکن جہاد کی بات سمجھ آتی ہے جا کے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوتا ہے ابھی یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ لہار کوکے مارا وہ جبران آگے بڑھا اللہ کی راہ میں جا کے شہید ہو گیا یہ بات بھی آپ نے کبھی سنی ہوگی بہاول پر کالج کا پڑھنے والا آپ آپ آگے بڑھا اور کرنل اور ان کے نوجوانوں کو وہ قتل کرتا ہوا جہن سے کرتا ہوا وہ خود جنت کا مہمان بن گیا یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ دیکھیے فیصلہ باد جی یو سی کا اٹھنے والا وہ ابو ذوالکرنیل وہ شکیل نامی نوجوان جس نے سب سے پہلے جا کے اللہ کی توفیق اور مدد سے ڈوڈا کے اندر راکٹ فائر کیا تھا یہ نوجوان اٹھے اور آگے بڑھے لیکن فقط یہ خبریں سننے تک نہیں ہم نے اس بات کو سوچنا ہے یہ نوجوان اٹھے تھے لیکن کن راستوں سے گئے ذرا وہ راستے ہم بھی دیکھ لیجئے انہوں نے تیاریاں کی ہم بھی وہ تیاریاں کر لیجئے یہ شہادتوں کے لیے آگے بڑھے ہم بھی ہم شہادتوں کے لیے آگے بڑھیے یہ جنتوں کے راستے سے چلے ہم بھی ذرا جنتوں کے راستے سے چلیے یہ اسی جگہ سے اٹھنے والے اور آگے بڑھنے والے یہی پیغام ان تک پہنچا تھا تو دیکھیں ان کی دنیا بدل چکی تھی ان کی زندگی کے اندر انقلاب آیا وہ کبھی دورہ آنا کرتے ہوئے کبھی دورہ خاصا کرتے ہوئے کبھی لشکر کعبہ کے اندر کبھی بادلوں کو کبر کرتے ہوئے کبھی دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کبھی شہادتوں کو حاصل کر کے وہ جنتوں کا مہمان بننے والے اللہ ہمیں بھی اس بات کی سمجھ دے کہ ہم بھی دنیا کے اندر زندہ رہے تو دانت کے ہاتھ کا کام کرتے ہوئے ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تلاوت کلام حکیم جیت علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہادی ترانوں کے والیوم صاف اور بہترین M P X sound filter پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز الکاسیا کیسٹ سیریز و قطب لائبریری چار lake road Chauburji Chowk Lahore phone سات دو تین صفر پانچ چار نو